عمر بن سعید بن ابی حسین نے بیان کیا ان سے ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے عقبہ بن حارث نے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ عصر کی نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر نکلے تو دیکھا کہ حضرت حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے کاندھے پر بٹھا لیا اور فرمایا میرے باپ تم پر قربان ہو تم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ہے علی کی نہیں یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہنس رہے تھے خوش ہو رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو بیالیس